حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست یعنی ماتحت بنا دیا ہے لہذا جو کھانا تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ اور جو لباس خود پہنتے ہو اس میں سے انہیں پہناؤ اور ان کو وہ کام کرنے کا حکم نہ دو جو ان پر غالب آ جائے اور اگر ضرورت کے تحت انہیں ایسا حکم دو تو اس کی انجام دہی میں خود بھی ان کی مدد کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نبے